ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام قرار دے دیے ہیں جو ولادت یعنی نصب سے حرام ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو سینتالیس یہ حدیث صحیح ہے